ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ان میں خیر و برکت ہے تو چاہے انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے ضرور آئیں اور میں نے سوچا تھا کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں پھر کسی شخص کو کہوں وہ لوگوں کو جماعت کرائے پھر میں کچھ اشخاص کو ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے پھر ان کے گھروں کو ان پر آگ سے چلا دوں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو بیاسی